آج آپ حضرات کے دلوں میں تھوڑی سی دھڑکن ہوگی کہ شاید پولیس کچھ کر دے گی انتظامیہ کوئی ستم ڈھا دے گی یہ پیارا پیارا مدرسہ کسی آفت کا شکار ہو جائے گا میں آپ کو رب کے بھروسے پہ تسلی دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ قصہ سناؤں آپ حضرات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی آتی تھی ومنا آتی تھی ایک دفعہ محل سے باہر نکلے ایک چڑا پھتک رہا تھا اپنی چڑیا کے گرد پر اٹھائے ہوئے اور غصے سے پھتک رہا ہے کہتا ہے وہ چڑیا تو نے بہت میری نافرمانی کی ہے اب اگر تو نے میری نافرمانی کی میں یہ سلیمان کا تخت اٹھا کے تیرے اوپر ڈال دوں گا جس تخت پہ بارہ ہزار آدمی بیٹھتے تھے حضرت نے سنا مسکرانے لگے بلایا کہا اس کو بلا کے لاؤ دیکھا حضرت کھڑے ہیں سر جھکا لیا اب چوں چوں کرتا آ رہا ہے حضرت نے کہا بھائی کیا کہا تھا ذرا دوبارہ سناؤ میرا تخت اٹھاؤ گے کہا حضرت آپ کو پتا ہے اپنی چڑیا پہ تھوڑا سا روب تو رکھنا پڑتا ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ تخت خدا کی قسم وہ چڑیا سلیمان کا تخت نہیں اٹھا سکا ہمارے یہ حکمران ان مدرسوں پر آنچ نہیں لا سکیں گے یہاں کی ایک عید کو بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے اور چڑو یہ رب کے مدرسے ہیں یہاں افسانے نہیں سکھائے جاتے یہاں کس سے کہانیاں نہیں پڑھائی جاتی یہاں مہا بھارت اور رامائن کی داستانیں نہیں سنائی جاتی یہاں تو صحابہ کے چرچے ہوتے ہیں یہاں تو عشق رسول سکھایا جاتا ہے یہاں تو قرآن کی آیات پڑھائی جاتی ہے قرآن کی حفاظت کا وعدہ رب نے کیا ہے قرآن کے مراکز کی حفاظت کا وعدہ بھی رب کرتا ہے